موسیٰ نے کہا تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے